وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے وہ لوگ صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں جبکہ وہم و گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا